مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگوں کو گمراہ کرتے حالانکہ وہ اپنے سوا کسی اور کو گمراہ نہیں کر رہے اگرچہ انہیں اس کا احساس نہیں ہے